حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بنت جون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا جب ان کی رخصتی ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پناہ مانگی یہ کہا آپ سے اللہ بچائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کی پناہ لی ہے جس کی پناہ لی جاتی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلاق دے دی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اسے تین سفید سوتی کپڑے دے دیے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سینتیس